جنہ چیر جیندے رہے ملاد کرنگے محفلا سجا کے دل شاد کرنگے جنہ چیر جیندے رہے ملاد کرنگے محفلا سجا کے دل شاد کرنگے جنہ چیر جیندے رہے ملاد کرنگے محفلا سجا کے دل شاد کرنگے جنہ چیر جیندے رہے ملاد کرنگے محفلا سجا کے دل شاد کرنگے جنہ چیر جیندے رہے ملاد کرنگے محفلا سجا کے دل شاد کرنگے جنہ چیر جیندے رہے ملاد کرنگے گحفلا سجا کے دل شہرہ پنڈا میں سجاواں سجاوانگے سونے شہرہ پنڈا میں سجاواں کار کر محفل آباد کر کار کر محفل آباد کرنگے جن چیز جی میلاد کر گی جن چیز کر گی محفل سجا کے دل شادی ਸ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਂਗੇ